حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے حمل کی بے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستائیس